الرحمن الرحيم دوستان گرامی السلام علیکم ورحمة الله اس نشست میں اختصار کے ساتھ عبد القادر شاہ ٹیچ بٹوی کی ایک مغالتا آفرینی کا رد کرنا مقصود ہے عبد القادر شاہ ٹیش بٹوی نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی محترمہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح شریف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہونے کا انکار کیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جس بی بی ام کلسوم کا نکاح اور عقد ہونے کا اس نے دعوی کیا ہے ان کو اس بی بی ام کلثوم کو مولا علی کی شہزادی بیٹی محترمہ تسلیم نہیں کیا بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی قرار دیا ہے اس محفل میں اس نشست میں ہم اس بات کا رد کرنا چاہتے ہیں یہ سب حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی محترمہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے بطن شریف سے سیدہ ام کلثوم کے نام کی ہوئی ہے اور اس پر اہل سنت اور اہل رفظ کے جمہور محققین کا اتفاق ہے یعنی اہل سنت تو تمام اس پر متفق ہیں اور اہل رفض جو ہیں ان کے جمہور اور اکثر جو محققین ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی محترمہ سیدہ خاتون جنت کے بطن شریف سے پیٹ شریف سے ام کلثوم نام کی تھیں اور اس پر بھی اتفاق ہے ان لوگوں کا کہ ان کا نکاح شریف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا اور یہ سب کچھ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی مشاورت سے ہوا اب میرے دوستوں یہ اتفاقی مسئلہ ہے چاند حوالہ جات میں آپ کو سامنے رکھوں گا جن کے اندر یہ صاف سراہت اور وضاحت ہوگی کہ مولا علی کی بیٹی پاک سیدہ ام کلفوم کا نکاح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا اور پھر اس ان بیوی ام کلثوم کے باطن شریف سے حضرت عمر کے گھر میں دو بچے پیدا ہوئے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا حضرت زید وہ زید بن عمر بن خطاب ہیں دوسرے وہ بی بی پاک ہیں ایک ان کا نام حضرت بی بی رقیہ ہے اس بات پر بھی تاریخ کا اتفاق ہے کہ حضرت ام کلثوم اور حضرت زید ان کے بیٹے دونوں کا وصال وفات شریف ایک ہی دن میں ہوا اور جنازہ بھی اکٹھے ادا کیا گیا نماز جنازہ ایک ہی دن اکٹھے ادا کی گئی اس پر بھی اتفاق اتفاق سے حضرت ام کلثوم اور ان کے شہزادے حضرت زید جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں ماں والدہ محترمہ اور شہزاد بیٹا جی دونوں کا اتفاق سے انتقال شریف ایک ہی دن ہوا اور اکٹھے دونوں کا جنازہ پڑھایا گیا تاریخ اس بات پر بھی متفق ہے جنازے میں امام جنازہ کے قریب متصل حضرت زید کی چار پائی رکھی گئی اور ان کی والدہ کی قبلہ کی طرف جنازہ پڑھانے والے نماز جنازہ پڑھانے والے صحیح روایات کے مطابق حضرت فاروق اعظم کے مشہور بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب تھے ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے حسن حسین پاک بھی تھے جی۔ اور امام محمد بن حنفیہ بھی تھے مولا علی کے شہزادے حضرت ابو حریرا وغیرہ یعنی کثیر جلیل القدر اپنے دور کے صحابہ کرام موجود تھے جنازے کے اندر اور جنازہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب نے یعنی اپنی ستیلی ماں شریف اور اپنے ستیلے بھائی کا جنازہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا اور میرے بھائیوں یہ بھی ایک عجیب اتفاق سمجھیے کہ حضرت ام کلفوم کے نام کی دو گھر والیاں حضرت فاروق اعظم کے گھر میں تھی ایک بی بی موصوفہ جن کا بھی ذکر خیر ہوا یہ مولا علی کی بیٹی ہیں اور سیدہ خاتون جنت کی لخت جگر ہیں دوسری بی بی ام کلفوم یہ عامر بن جرول کی بیٹی ہیں یہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی یہ بھی ام کلثوم کے نام کی تھی لیکن یہ بیٹی ہیں عامر بن جرول نام کے ایک شخص کی یہ میں اس بی بی پاک کا حوالہ پیش کرتا ہوں صابہ میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے نساء کے تذکرے میں عورتوں کے تذکرے میں علی کے اندر ان کا ذکر بارہ ہزار دو سو چونتیس نمبر پہ کیا ہے تو یہ ایک نئی بات ہے نیا فائدہ ہے کہ ام کلفوم نام کی دو گھر والیاں حضرت فاروق اعظم کے کاشان اقدس اور گھر شریف میں تھی جی، جی۔ ٹھیک ہے میرے دوستو اب چند کتابوں کے نام پیش کرتا ہوں جن کے اندر اس بات کی سراہد صاف موجود ہے کہ بی بی ام کلثوم حضرت مولا علی کی بیٹی تھیں حضرت خاتون جنت کے بطن پیٹ شریف سے تھی یعنی حسن حسین پاک کی سگی بہن مبارک ہیں ان کا نکاح حضرت عمر بن خطاب سے ہوا ان کے پیٹ شریف سے دو بچے پیدا ہوئے ایک بچہ تھا ایک بچی تھی بچے جو تھے وہ حضرت زید تھے اور جو بچی تھی وہ حضرت رقیہ تھے اس کے حوالے طبقات ابن سعد سب سے پہلے نسا کے تذکرے میں جی۔ اس کے بعد امام بخاری کی یہ تاریخ اوسط اور روایت نمبر ہے چار سو اکیس اس کے بعد یہ سجر و علام انبلا اس میں بھی اسی طرح ہے وہ تزواجہ امو کلفومن اما کلفومن و تزواجہ اما کلفومن بنتا فات تزہرا و اصد کہا اربا الفن فوالا دت لہو ورقیہ یہ سیجر و علام میں امام مین کی بارت فی تمجیز صحابہ یہ حافظ ابن حجر کی اس کے اندر بھی پوری یہ بحث ہے اب یہ چند حوالہ جات ہیں روافظ کے حوالہ جات ان کی کتابوں میں موجود ہیں جی۔ جو بھی سمجھ رکھتا ہے وہ ان کتابوں میں دیکھ سکتا میرے دوستو جب یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے تاریخ کا اس پر اختلاف نہیں ہے تو اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیز ایک حقیقت ہو صحیح ہو اتفاقی ہو اس کے خلاف اگر کسی کتاب میں آپ لکھا مل جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو یہ ناسخ کی غلطی لکھنے والے سے خطا ہو گئی جی یا مصنف کا وہم ہو گیا غلطی ان سے ہو گئی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے جی۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصنف اس بات کے اندر متفرد ہو اکیلا ہو تنہا ہو جی۔ اور وہ اس کا مغالطہ اور غلطی شمار ہو جائے گا جی۔ اب میرے بھائیوں اس اصول کو سمجھنے کے بعد عبد القادر شاہ ٹیچ بٹوی کو یہ غلطی لگی اس نے آگے غلط فہمی سے اس کو آگے چلایا یا مغالتا آفرینی سے آگے چلایا یہ خدا بہتر جانتا ہے غلطی تو اس کی ہے اس نے اس غلطی کو آگے غلط فہمی کی وجہ سے چلا دیا جی۔ یا مغالتا آفرینی سے وہ خدا بہتر جانتا لیکن غلطی ہر طرح ہے خطرے یقینی طور پر غلطی ہے اس غلطی کا اصل سبب کیا بنا جو اس کو غلطی لگی ہے یا وہ مغالتا آفرینی کرنا چاہتا ہے تو مغالتا آفرینی کا جو سبب اور ذریعہ اس کو مل گیا جس کو عذر اور بہانہ کہتے ہیں تو عذر و بہانہ جو اس کو ملا ہے یہ ہمارے پاس کتاب ہے امام نبوی کی کتاب ہے تہذیب الاسماء واللغات اس کتاب کے اندر بارہ سو چوالیس جلد پہلی بارہ سو چوالیس نمبر یعنی نمبر شمار ناموں کا اسما کا اور صفحہ نمبر آٹھ سو انانوے اس پر اختا عائشہ کا لفظ ہے بی بی عائشہ طیبہ صدیقہ پاک کی دو بہنوں کا ذکر ادھر کیا گیا ہے تو امام نووی نے یہاں پر فرمایا ہما اسما ابی بکر و ام ام کلفوم کہ وہ حضرت اما عائشہ کی دو بہنیں ایک حضرت اسما تھیں دوسری حضرت ام کلفوم تھیں اور یہی حضرت ام کلفوم جو تھیں یہ حمل کی حالت میں تھیں اپنے ماں کے پیٹ اور شکم مادر میں تھیں جس وقت کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان وصال شریف ہونے لگا اور آپ نے وسیعت فرمائی تھی یہ مشہور صحیح روایت ہے سیاح کے اندر بھی آتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر وشال سے کچھ وقت پہلے وسیعت فرماتے ہیں اما عائشہ صدیقہ کو اور فرماتے ہیں تیری دو بہنیں انہوں نے عرض کی حضور ایک تو یہ اسما ہے تو دوسری کی طرح فرمایا جو پیٹ میں ہے وہ بہن ہے تیری سبحان سبحان اللہ اللہ اس سے ہمارے اہل سنت و جماعت کے لوگ دلیل پکڑتے ہیں کے رد میں کہ وہ کہتے ہیں وابی کہ مافل ارحام پیٹ میں کیا ہے کسی کو پتا نہیں اور حضرت صدیق اکبر نے پہلے بتا دیا پیدا ہونے سے پہلے اپنی بیٹی کا اور وہ واقع تن پھر بیٹی حضرت سے ام کلفوم پیدا ہوئی سبحان اللہ اب یہاں پر تہذیب الاسماء و صفات کے اسما والے حصے میں اس کے تحت آخری جملہ جو لکھا ہوا ہے نا وہ ام کلفوم ہی تصوجہ عمر ابن الخطاب کہ یہ جو ام کلثوم ہے ان سے عمر بن خطاب نے شادی کی تو اس جملے کو لیا عبد القادر شاہ ٹیچ بٹوی نے اس نے کہا کہ ابو بکر کی بیٹی ام کلثوم ہیں جن کی شادی ہوئی ہے عمر سے اور مولا علی کی بیٹی جو ہے نا ام کلسوم ان کی شادی نہیں اور حوالہ دیا تہذیب الاسما کا یہاں پر سب سے پہلے تو ہم یہ گزارش کریں گے کہ یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے کہ اس نے جو مقام بتایا ہے جی۔ یہ مقام جو اس نے بتایا ہے وہ ہے حضرت صدیق اکبر کے حالات میں جبکہ وہاں پر یہ مسئلہ مذکور نہیں ہے اس طرح کی کوئی جملہ اس طرح کا وہاں پر نہیں ہے یہ مسئلہ مذکور ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اختا عائشہ کے ذکر میں ٹھیک ہے تو مقام بتانے میں اس سے خطا ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی شک نہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے لیکن اس میں آپ کو جو اصول بتا چکا ہوں کہ جو تاریخ کا اتفاقی مسئلہ ہو یا جو بھی حقیقت ہوتی ہے اس کے خلاف اگر کسی سے کوئی بات نکل جائے تو وہ اس ناسک کی غلطی یا اس کے تفرد شمار ہو جاتا ہے یا اس کا وہم اور خطا شمار ہو جاتی ہے بہرحال حقیقت اور جو اتفاقی مسئلہ ہوتا ہے وہ گڑبڑ نہیں ہو سکتا اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی بہادری سمجھے اب یہاں پر خدا بہتر جانتا ہے کہ عبد القادر شاہ ٹیچ بٹوی نے جان بوجھ کر نیچے جو ہاشیے میں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھا نہیں جان بوجھ کر پڑھا نہیں یا حضرت کی نظر نہیں پڑی لیکن تعدیب الاسما وال کے اس جملے تک پہنچنا اور نیچے حاشے تک نہ پہنچنا یہ بعید لگتا ہے اور یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت کی نظر نہیں گئی لگتا ہے حضرت ادھر نظر نہیں لے جانا چاہتے تھے نیچے لکھا ہوا ہے بلتی تزم جہا عمر رضی اللہ عنہ بن تو طالب بلکہ جس سے حضرت عمر کی شادی ہوئی ہے وہ ام کلسوم وہ ہیں جو حضرت مولا علی کی بیٹی ہیں اور آگے حوالہ الاسابہ ابھی جو آپ کو دکھائی ہے حافظ ابن حجر کی جی۔ اس کا دیا ہوا ہے لیکن چھوڑو نیچے کیا ہے میں آپ کو خود یہ تہذیب الاسماء جو ہے نا جس سے اس نے حوالہ دیا ہے اسی سے دو مقام سے دکھاتا ہوں اسی کتاب میں کہ جن سے حضرت عمر کی شادی ہوئی تھی وہ بی بی ام کلثوم علی پاک کی بیٹی ہیں دو مقام پر امام نووی نے سراہت اور وضاحت کے ساتھ لکھا ہے یہ دیکھیے گا بھائیو ہر کاف کا عنوان ہے اوپر سرخی ہے اس کے نیچے جناب بارہ تیئیس نمبر شمار ہے اس کے تحت صاف لکھا ہے ام کلثوم ہے یا بے ضم القاف وہ یا بن تو فاطمہ تاردی اللہ تعالی عنہا یہ فاطمہ پاک کی بیٹی ہیں جو بنت رسول اللہ ہیں ولدت فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیدائش حضور کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی اس کا مطلب ہے کہ صحابن ہیں یہ بی بی صحابن ہیں جی۔ حضرت ام کلسوم کیونکہ حضور کے زمانے شریف میں جو ولادت ہوئی تو کیونکہ آپ کے گھر میں ہوئی اور آپ ظاہر بات ہے کہ آپ کے گھر والے جو تھے وہ سب سے پہلے اپنا بچہ حضور کی گود میں پیش کرتے تھے انہوں نے پیش کیا ہوگا تو حضرت ام کلسوم بولے فی تھی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ان کی پیدائش ہوئی تصوا جہاں او مل خطاب ربی اللہ عبارت یہ ام کلفوم بنت علی سے حضرت عمر نے شادی کی فوالدت دت لہو زیدن و رقیہ تو پھر اس بی بی پاک نے ان کا ان کے دو بچے جنم دیے ایک کا نام زید اور ایک کا نام بی بی رقیہ سمجھ آئی کہ نہیں جی وتوفیت ام ام کلثوم ہے یا زید ابن عمر فی یوم واحد اور فوت ہوئے یہ بی بی پاک ام کلثوم اما جی اور حضرت زید جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں فی یوم واحد ایک ہی دن میں جو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جی، جی، جی، ایسے ہے نا اب یہ صفحہ نمبر ہے جی آٹھ سو پچاسی ٹھیک ہے زیادہ فرق نہیں ہے وہ جو آگے لکھا ہوا ہے کہ ام کلثوم جس سے شادی عمر کی ہوئی ہے وہ ابو بکر کی بیٹی ہے یہ صرف دو ورکوں کا فاصلہ ہے جی۔ بات نہیں سمجھے صرف دو ورکوں کا تو ادھر دو ورک بعد پڑھنا اور دو ورک پہلے نہ پڑھنا یہ اس کے پیچھے کیا عامل ہے وہ میں بعد میں گا سبحان اللہ بتاؤں گا پھر ایک اور مقام پر اسی کتاب میں یہ عجیب یعنی فضل خدا بندی ہے جی ہاں، کہ اسی کتاب سے وہ نفی کر رہا ہے اور اسی کتاب سے ہم ثابت کر رہے ہیں سبحان اللہ یہ ہے جی حضرت عمر کے ذکر میں حضرت عمر بن خطاب کے تذکرے میں حضرت عمر بن خطاب کا ذکر خیر جو ہے وہ چار سو چھتیس نمبر پر ہے اور صفحہ نمبر چار سو تہتر ہے اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد شریف اور ان کی گھر والی گھر والیوں کا ذکر خیر ہے تو وہ ان کے اولاد میں بتاتے ہیں فاطمہ تو وزید ام و حما ام و کلفوم بن سے اللہ یہ تو صاحب یہ تو صاحب نس ہے حضرت کے دو بچے ہیں ایک زی فاطمہ ایک اچھا اب عجیب بات یہ ہے یہ تو آپ کو صاحب معلوم ہو گیا کہ بی بی ام کلثوم کی بیٹی ہیں ان کے دو بچے ہوئے حضرت عمر اور یہ حضرت عمر کی دو اولاد ہیں یعنی اولاد میں سے ایسے اب عجیب اتفاق یہ ہے کہ تاریخ اس بات پر متفق ہے کہ ایک بیٹے کا نام زید ہے اور بیٹی کا نام رقیہ ہے لیکن اسی تہذیب الاسما کے اندر جو اب میں نے عبارت پڑھی ہے حضرت زید کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نام ہے کہ فاطمہ بیٹی ہے رقیہ کی بجائے فاطمہ بیان کیا گیا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو جو کتاب کا مصنف امام نبوی یا تو دو مقام پر یعنی اس مسئلے میں دو مقام پر ان کو خطا لگی کہ تاریخ والے رقیہ لکھتے ہیں اور وہ یہاں پر فاطمہ لکھ گئے اور آگے زید کے ساتھ پھر رقیہ لکھا یعنی آٹھ سو پچاسی سفا جو پہلے بتایا اس میں زید کے ساتھ کس کیا نام بتایا رقیہ ادھر زید کے ساتھ فاطمہ جی. تو امام نبوی کو یہ خطا لگی یا تو یا پھر ناسخ نے بیڑا لکھنے والے نے کاتب نے بیڑا غرق کر دیا یہاں فاطمہ کی جگہ رقیہ لکھ دیا ہے تو اب اس کا مطلب ہے دو مقام پر یہ بات غلط لکھی گئی ہے جی. دو ایک مقام پر یہ لکھ دیا گیا کہ حضرت ام کلسوم جن کی شادی حضرت عمر سے ہوئی وہ ابو بکر کی بیٹی ہیں یہ ایک غلطی یہ ہو گئی اور اس غلطی کے غلط ہونے پر دلیل وہ ہم نے اس کتاب کے دو مقام سے پیش کر دی اور دوسری بات دوسرے مقام پر رقیہ کی بجائے بیٹی کا نام فاطمہ بتا دیا گیا تو یہ بھی غلطی ہو گئی اس غلطی کو بھی ہم نے ثابت کیا خود امام نبوی کی اسی کتاب کے اور مقام سے کہ وہاں پر زید کے ساتھ رقیہ لکھا ہوا ہے تو یہ عجیب بات ہے عجیب لطافت ہے اور عجیب لطف خدا بندی ہے جی۔ کہ مصنف کی غلطی کہو جی۔ تو اس غلطی کے غلط ہونے پر خود ان کی کتاب سے ہی سب کچھ مل گیا ان کی کتاب سے ہی سب کچھ مل گیا ادھر ادھر کے حوالے دینے کی ضرورت نہ رہی تو میرے بھائیوں اب جب یہ دو مقام صاف بتا رہے ہیں کہ یہ بی بی کلفوم جن کی شادی حضرت عمر سے ہوئی یہ حضرت مولا علی کی بیٹی ہیں حضور کے دور میں پیدا ہوئی ہیں جی۔ لہذا وہ جو اگلی بات آخر میں لکھی ہوئی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلسوم سے عمر بن خطاب کی شادی ہوئی ہے تو وہ یقیناً قطعاً غلطی ہے چاہے وہ مصنف کی قرار دی جائے یا کاتب کی قرار دی جائے کچھ بھی ہو وہ غلطی ہے سمجھ آئی کہ نہیں اور غلطی کو ڈھونڈ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے کو مغالتا آفرین کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جان بوجھ کر غلطیوں میں ڈالنا چاہتا ہے غلط فہمی جو ہے نا اس کی معافی ہوتی ہے کہ سمجھ ہی غلط آیا غلط پڑھ جانا غلط مانا سمجھ جانا اور بات ہے لیکن صحیح کو پھر آگے غلط بنانا یا غلط معلوم ہو جائے کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے پھر اس کو آگے پھر لوگوں تک پہنچانا اس کو مغالطہ آفرینی کہتے ہیں اور یہ تدلیل ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے جی سر جی اب اس کا اصل سبب اور محرک کیا ہے کیوں ایسی ضرورت پیش آئی کیا ابو باکر کی بیٹی حضرت عمر کے گھر میں رکھنا حضرت عمر کے گھر میں قرار دینا یہ تو جو ہے وہ کوئی پریشان کن نہ ہوا لیکن مولا علی کی بیٹی کا حضرت عمر کے ساتھ نکاح میں آنا ان کے گھر میں آنا یہ برداشت نہیں ہو سکا یہ در حقیقت اکثریت اور جمہور رفظ کا قول ہے جی کہ یعنی کیا مطلب کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اہل بیت ہیں ان کی شادی یعنی ان کے ان کے جو مستورات ہیں طیبات ان کی شادی باہر بیت سے باہر جو ہے وہ نہیں ہو سکتی وہ یہ سمجھتے ہیں جی اور نوز باللہ ہے ذالک پھر کیونکہ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر اور شیخین کریمین کے متعلق یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں تو جس شخص نے تہذیب الاسما کے اس غلطی کو لے کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سا یہ مشکور کی ہے اس کا یا تو اندر کا عقیدہ یہ ہے جی۔ جمہور رفظ والا جی۔ ٹھیک ہے اور پھر یا اگر یہ نہیں ہے اگر اندر اس کا عقیدہ ایسا نہیں ہے وہ صحیح سمجھتا ہے تو پھر لازمن یہ کہنا پڑے گا کہ اس کے دل کے اندر اتنا ضرور ہے کہ عمر کے گھر میں علی کی بیٹی کا جانا یہ کوئی ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے تو وہ اچھا نہیں سمجھتا اگر وہ عقیدہ نہیں ہے تو کم از کم یہ استقرا ضرور اندر موجود ہے سمجھ نہیں آ رہی ورنہ جب تاریخ بھی متفق ہے اور جس کتاب سے حوالہ پیش کیا جا رہا ہے اس کتاب کے اندر دو مقام پر وضاحت موجود ہے تو سب کچھ کو چھوڑ کر ایک ایسا قول کرنا ایسی بات لوگوں کو سنانا اور پھر آگے سے واہ واہ کی جو ہے وہ شاپ داد پر اور شابش پر خوش ہونا ہے یہ کیا معنی رکھتا ہے لہذا دوستو لازمن بات ہے کہ ایسے لوگ جو ایسے مسائیے غیر حسنا سیاح مسائی سیاح کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کا عقیدہ درست نہیں ہوتا اگر عقیدہ ان کا اہل سنت ہو تو ایسی باتوں کو وہ کبھی بگاڑنے اور بدلنے کی کوشش نہ کریں اور کہیں اگر غلط ہو لکھا ہوا تو وہ غلطی کی اتباع نہ کریں جو اہل حق ہوتے ہیں وہ ہمیشہ غلطی کو صحیح کر لیتے ہیں جو غلطی کی اتباع کرتا ہے ایسا مغالتا آفرین شخص ایسا مدلل وہ اہل سنت سے نہیں ہوتا لہذا حق یہی ہے کہ حضرت سیدہ ام کلثوم جن سے حضرت فاروق اعظم کا نکاح عقد ہوا تھا وہ مولا علی کی ہی بیٹی پاک ہیں اور ان کے گھر میں دو شہزاد بچے پیدا ہوئے ایک کا نام حضرت زید ہے اور ایک کا نام حضرت رقیہ ہے اس کے برق رقیہ کے مقابلے میں یہ تہذیب الاسما میں جو ایک مقام پر فاطمہ آ گیا وہ کاتب کی غلطی ہے یا کسی مصنف کی غلطی ہے ہر صورت میں اس کو ہم صحیح نہیں قرار دے سکتے سمجھ نہیں آ رہی اللہ جل شان ہمیں ایسی جھوٹی داد لینے کی خواہش رکھنے سے محفوظ رکھے